حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ون نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں اور جنات و انسانوں نے بھی سجدہ کیا عبد الوارث کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن تحمان نے بھی ایوب سے روایت کیا اور اسماعیل بن علیہ نے اپنی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو باسٹھ